قرآن مجید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ میں قرآن کے ذریعے جو بنیادی تبدیلی آئی اس کا سبب ان کا قرآن سے تعلق تھا وہ قرآن کی قدر قیمت سے آگاہ تھے اور اس کے مقصد نزول کو خوب سمجھے ہوئے تھے اس سلسلے میں ان کے لیے نمونہ و اسوہ ان کے استاد و معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کا محور ہی قرآن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت کو ترتیل سے پڑھا کرتے تھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنی نماز تحجود میں اس ایک آیت کو ہی دہراتے رہے ان تو فن عباد فن تلع الحکیم الماعیدہ ہنڈریڈ المائدہ ایٹین اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قوت تاثیر سے کس قدر اثر لیتے تھے اس کا کچھ اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے ہو سکتا ہے مجھے سورہ حود اور اس جیسی صورتوں نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ترجمان تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجا فرمایا تھا کان خلق القرآن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق و کردار تھا مسلمانوں کا فرض ہے کہ کتاب کی شکل میں قرآن پڑھنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن متحرک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت افعال و اقوال سب قرآن کی عملی شکلیں عملی شکلیں ہیں قرآن قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پر عمل کرتے تھے قوانین قرآن کی پیروی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ مجبوراً نہیں بلکہ بتائی خاطر کرتے قرآن کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں پیوست تھی قرآن کی پہلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتا تھا اتباع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا مرکز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی حکم کی تعمیل کے لیے بیتاب رہتے تھے اس سلسلے میں اپنے تزکے نفس اور ہمت عالیہ کو خوب کام میں لاتے آئیے یہاں ہم یہاں پر ہم چند مثالیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی شان کے ساتھ قرآن کے ہر حکم کی تعمیل فرمایا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ رہ رہے تھے اور غار ہیرا میں جا کر تخلیہ و تفکر کے دن گزار رہے تھے جب وہیں سے سرفراز ہوئے اور قریبی رشتہ داروں اور پھر تمام انسانوں کو ڈرانے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اور عزلت کی زندگی فوراً چھوڑ دی اور اپنے آپ کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا مکے کی برتر قوت اور قبائل کی سخت گیری کی قطع پروانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو دعوت کا عمل مسلسل بنا دیا نہ اکتائے نہ تھکے اور آخری سانس تک اس میں مصروف رہے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کافروں کی مخالفتوں طائف میں جاہلوں کے تشدد اور مدینے میں یہودیوں اور منافقوں کی سازشوں کے سامنے صبر و ثبات کا ایک پہاڑ معلوم ہوتے تھے مدینے میں جہاد کا حکم ملا تو مدنی زندگی جہاد میں ڈھل گئی غزوات سرایا جنگ و سلح جنگی مہمیں لشکر کشی اور فتوحات یہ سب کیا تھا قرآن حکم کی تعمیر ہی تو تھی قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان حالوں کی مدد کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے لے کر بھی حاجت مندوں کی مدد کی فکر و فاقہ کا اندیشہ نہ کرتے تھے تن تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرمایا کرتے تھے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کی پابندی کا حکم دیا تو کیفیت یہ تھی کہ دشمن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرتے تھے قرآن نے افو و درگزر کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت ذاتی دشمنوں تک کو معاف کر دیا اور کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا قرآن نے رحم کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر اتنے مہربان تھے جتنی ایک ماں اپنے چھوٹے بچے پر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و قسط سے کام لینے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر حیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہوا کرتی تھی قرآن اگر کسی مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعے اور معاملے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ واقعہ عین الیقین سے زیادہ لائق اعتماد ٹھہرتا قرآن مجید نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اولائک اللذین حد اللہ فبہداہ مقتدہ سورہ انام کی نائنٹی ون آیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے راستے پر تم چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام کی تمام صفات کو اپنا لیا جن کی قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے تحسین فرمائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی دعوت پر استقامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور عزم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص اور صلابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور نرم دلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے رب کے حکم کے سامنے اطاعت و تسلیم حضرت داود علیہ السلام کی اطاعت و حمد اللہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی اور شکر حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور ان کا جذبہ اور ان کا جذبہ احسان اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تمام انبیاء اکرام کو توحید پر کار بند رہنے اور عقید توحید کی تبلیغ کا حکم ملا تھا مگر جس شان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں توحید کا ڈنکا بجایا اپنی امت کو توحید کی اہمیت سے آگاہ کیا اس کی مثالیں نہیں ملتی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ظاہری و باطنی پہلو سے اپنی امت کو خبردار کیا اور شرک کے جلی و خفی کا ہر دروازہ بند کر دیا قرآن مجید نے حکم دیا بل اللہ فقبدو بل اللہ من الشاکرین الزمر 66 لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و شکر میں رات دن گزار دیتے رات کو آرام کرنے کے بعد جب بیدار ہوتے تو حمد و شکر کے کلمات زبان سے ادا فرماتے اور پھر پورا دن ہر ہر موقع پر ہم دو شکر بجا لاتی کھانا کھانے کے بعد دودھ اور پانی پینے کے بعد لباس پہننے کے بعد آئینہ دیکھنے کے بعد پہلی رات کا چاند دیکھنے کے بعد وضو کرنے کے بعد وضو کرنے کے دوران قضائے حاجت کے لیے جانے سے پہلے اور اس کے بعد کسی کی بیمار پرسی کرتے وقت نیا پھل کھاتے ہوئے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی ایک ایسا لمحہ نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و شکر سے خالی ہوتے رات کو سوتے تو بہت سی دعائیں اور کلمات حمد و شکر ادا کر کے سوتے قرآن مجید نے حکم دیا کولو و اشربو ولا تصرفو صورت العراف 31 کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے بچنے کی تلقین فرمائی فرمایا ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے پانی کے استعمال میں بھی حد سے تجاوز ہوتا ہے اس لیے پانی پانی میں بھی اسراف نہ کرو اگرچہ تم بہتے دریا پر ہی ہو قرآن ہم کو پانی کی نعمت کے بارے میں کہتا ہے الواقعہ سیونٹی ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھا پڑھا کرتے تھے الحمد للہ ازبا برحمت ولو لجا جن بی ذنو بنا اللہ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے اپنی رحمت سے پانی کو شیریں اور بہت میٹھا بنا دیا اور اگر وہ چاہتا تو ہمارے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اسے سخت کھاری اور ترخ بنا دیتا قرآن کہتا ہے فصب بہ بحم در وبک و گما الحجر ایٹ اپنی رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور فرمایا وہ سب بہ بحم در قبل طلوع قبل غروب بہا او من فسب و لعلک فن نہاری تہا صرطحاً تھرٹی اور اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور ان اور ان کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اس قرآن حکم کی تعمیل میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مبارک ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی تھی سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ اذان کے بعد نماز سے پہلے نماز میں اور نماز کے بعد رات اور دن کے ہر مناسب موقع پر گویا کہ پورا دن اور رات کا بڑا حصہ تکبیر تصویر تخمیر تحلیل استغفار اور دعا میں گزرتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا یوہل مزمل و کمل الا قلیلا نصفه ام انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سورة المزمل اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب زندہ دار رہتے نماز میں کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے رہتے حتیٰ کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے اور آرام کے مشورے پر فرمایا کر دے افلا اکون ابدن شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں ہم ان چند مثالوں پر اتفاق کرتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا اتباع تھی یہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن عمل دعوت جہاد فیصلے کرنی بیان خطاب ذکر عبادت اور رہنمائی میں بسر ہوتا رات تہجد دعا مناجات اپنے خالق و مالک سے سرگوشی میں گزر جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی پوری زندگی کے ماہ وصال گزار دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور طریقۂ کار میں تبدیلی نہ آئی یہ تھے ہمارے آقا ہمارے رسول ہمارے رہنما ہمارے قائد جن پر قرآن اترتا تھا سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھا سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن میں تدبر کیا سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو واضح کیا سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اس لیے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ٹھہرایا اور قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوب فرمایا ان آمنوا صلوا و تسلیمہ صورت سورة ففٹی 56 اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو